حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میرا والد فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے لیکن وسیعت نہیں کی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو سولہ